بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اب دیکھیے آپ جیسے وہ آیت تین دفعہ آ چکی تھی یہ چوتھی مرتبہ آ رہی ہے وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا قرآن کی تلاوت قرآن اس مقلاطیس کے مانند تھا کہ جس جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا یہ ہے آپ کا آلائے دعوت اب آپ کے پاس وہ آ گئے یہ سلیم الفطرت کسی درجے میں سلام جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فور گئے کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا پھر کچھ اور وقت لگا کچھ اور وقت لگا تو بارہ برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال دیا اور جو نکالا پھر ان کی تربیت ان کی تعلیم اسی کتاب سے حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا پروسیس تربیت بھی قرآن سے تذکیہ بھی قرآن سے دعوت بھی قرآن سے تذکیر بھی قرآن سے تفہیر بھی قرآن سے امداد بھی قرآن سے تذکیر امداد تبشیر اس سے دعوت ہو گئی اور شفا المافی صدور دل کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج یہ دل کا روح ہے کیا دنیا کی محبت اللہ اللہ اللہ مال کی محبت اور کی محبت سب کیا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت یہ قرآن نکال دیتا ہے نظیب آصف البین اور رسول المین وہی ہے جس نے بھیجا اٹھایا امین میں سے ایک رسول انہی میں سے علیہم والے ہی ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات یہ وہ اقلاقی بھائی ول محمول کتابوں اور ان کو تعلیم دے رہا ہے کتاب اور حکمت کی بری غکی بھائی بلی محمول کتابوں تک کیا کر رہا ہے تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے غلط نظریات ختم ہوئے ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جس کے تحت آپ کو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو عمل کر رہے ہیں وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی تو گویا کہ اب یہ برے اعمال بری عادات یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں خود ہی جھڑ جائیں گے کیسے رہیں گے اندر سے کدائی نہیں مل رہی اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی یہ ہے تذکیہ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت اب انہیں سکھاؤ آکام دو اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ وہ سب کے لیے نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے شعبۂ تخصص حال بت تو تم ہو گیا تخصص کرو یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے یہ سب کے مطلب نہیں ومن یوت الحکمت فقدوت یا خیرن یوت الحکمت من حکمت ومن یوت الحکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے قانون ان قانون رفیع دلالی مبین اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے وہ آخری نمین ہوں اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیدین کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی لمبا و بہی ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مشرف امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحثیت مجموعی بہت صحیح فتح فلاسفر ایک سے ایک بڑھ کر متکلم سارے کے سارے ایرانی ہیں یہ ساری چیزیں ان کے یہاں فلسفہ منطق جو چیزیں میں تین مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ اور منطق کے ہندوستان ایران یونان ٹھیک ہے نمبر دو پہ جرمنی آ جائے گا اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں یہ ایرینز ہیں یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے یہ میری رائے ہے یہ صرف میرے اسٹریس ہیں یہ کوئی یوں نہ سمجھیے لیکن بہرحال میں اب آخری جو چیزیں بھی میرے پاس ہیں وہ بھی میں آپ کو اس دورہ ترجمہ قرآن میں دے رہا ہوں آخری نمین ہوں لمبے میرے نزدیک اس آیت کی صحیح تعلیم کیا ہے کہ ایک نیوکلس جیسے کہ اسٹرکچر آف ایٹم ہے ایک نیوکلس ہے اس میں پروٹونز ہوتے ہیں اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں جب ہم نے فزکس پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلس ہے اس میں ہیں پازیٹو چارج ہے اور پھر یہ ادھر جو ہے الیکٹرانس چل رہے ہیں دائرے میں بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں تو نیوکلس اس امت کا امی جین بنو اسماعیل اور ان کے تابع اہل عرب مشرقی یہ نیوکلس پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے پھر رومی آ گئے کچھ آ گئے ادھر سے کچھ قیمتی آ گئے ایجپشنس ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے سندھی آ گئے پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے یہ سب ہیں اب مختلف دائرے یہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن نیوکلس اور باقی سب آخری امیین میں سے چونکہ خود حضور تھے لہذا ان پر اسمام حجت آخری درجے میں ہو گئی لہذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے آخرین کے لیے رعایت یہ ہے کہ چاہے تو اسلام لائیں چاہے تو نہ لائیں یہودی رہیں عیسائی رہیں کوئی رہیں مجوسی رہیں ہندو رہیں سکھ رہیں پارسی رہیں جو چاہے رہیں لیکن نظام اسلام کا ہوگا غلبہ اللہ کا ہوگا دین ہم قائم کریں گے تم رہو اپنے طور پر جو ہندو رہو جو چاہو رہو وہ آخری نمین وہاں الحق میناحقین بہن عزیز الحکیم اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے ظال کا فضل اللہ یوتی ہے میشا یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ کا فضل ہے اس فضل کے بڑے درجے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آج پڑھی ان فضل کا نارے کا کبیرا حضور سے کتاب ہے سب سے بڑا فضل سب سے بڑا فضل سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ پر ہوا اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے باریں پڑی ہیں پتھراؤ ہوا ہے خون کے دھارے چھوٹے ہیں اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے ایش نہیں ہے آرام نہیں ہے جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا پوسیومس پیدا بھی ہوا ہے باپ کی فوت ہونے کے بعد بالکل مفلس بلاش وہ تو بادائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا تو قرآن پال میں من دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ ورنہ لوگ جاتے تھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے یتیم کو کون لے جائے گا لیکن وہ یتیم پھر کیا بنا در یتیم کا کا کا یتیمن پھر جو کچھ ہوا ہے سخت آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے سخت مشقت مزدوری آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑے بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر کرتا تھا کراری درم و دینار کراتی تکے پیسے بہرحال یہ دنیا کا معاملہ اور فرمایا وا لما الحق بہن مح الید اللہ کا فضل اللہ یہ میں بیان کر رہا تھا فضل کبیر بلکہ فضل اکبر ہوا حضور پر پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا بہت بڑا فضل ہے چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر راندہ درگاہ حق ہو جائے وہ دوسری بات ہے اللہ نے تو دیا بلی اللہ یمن علیکم انہدا کم ایمان تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندو تمہیں پیدا کیا ہے وہاں جا تم نے پیدا ہوتے کال میں اذان سنی ہے اور دوسرے کال میں اقامت سنی ہے اس سے اس سے بڑا فضل کیا ہوگا لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے فضل اللہ یوتی شاہ اللہ حضر اللہ بڑے فضل والا ہے لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا قرآن اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا نبی تو کوئی عالم نہیں لہذا حضور نے کہا خطبہ حضرت المدا میں قد ترق تو فیقم ماں ان تمسک تم بہی اور اے قسم تم بہی لن تبلو ابدا کتاب اللہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ محمد کے قائم مقام ہے یہ قرآن یہ عصائے موسا سے سو گنا بڑا موجودہ ہے عصائے موسا صرف موسا کے ہاتھ میں تھا تو موجودہ تھا بعد میں تو وہ لٹیا کی لٹیا ہے اور کیا ہے پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر شاید ہو ابھی جیسے کہتے ہیں یہودی ہے ہے لاٹھی ہے اب وہ سانپ کچھ بنے گا کسی کے لیے یہ موجودہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا بشرطے کہ اس کا حق پہچانے اس کا حق ادا کرے اس کی قدر و قیمت کو جانے افا بے حادر حدی سے اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے یہ مزاحمت ہے دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو دنیا بھر کے علوم سیکھ لو اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل لگے گا آپ کا یہ کیا کام ہے گز گز گز گز گز کر کے تنخواہ ہو گئی تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار تنخواہ لے کے آ گئے کریٹو فار دیٹ ابراہیم بن ادم کا آپ نے سنا ہوگا نام بادشاہ کے کسی علاقے کے شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی یا ابراہیم امرتا اے ابراہیم سوچو کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو جاتا اس وجہ سے کایا پلٹ ہوئی تو سوچنے کی بات ہے اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابق امت کی انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تو مسل الزین يحمل اسفارا مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے اور حمل میں خاص ایک بات ہے ہم کسے کہتے ہیں بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہم اسے کہتے ہیں اور حبر میں میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری کا کہ اس وہ بوجھ ہے جس جس کو کے نیچے انسان دب کر رہ جائے چل نہ سکے اس میں اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے وہ لے کر چلتی ہے بہرحال جب ایڈوانس پریگنسی ہوتی ہے دکھ تو ہے تکلیف ہے واہدن اعلیٰ واہنی تو ہے چل سک سکتی ہے اس لیے حمال ہے وہ لے جا رہا ہے تو میں میرا آتا یہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ کتاب دیتا ہے حامل بناتا ہے اس کو ذمے سے پہنچاؤ لکم یہ من تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو اسے عام کرو یا اہل قرآن حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں کا صدر القرآن قرآن کو نہ بنا لینا ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے چالیس من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر معلوم ہے آپ کو رکھا ہوا ہے ہمارے یہاں ایوبی دور کی یادگار ہے لاہور میں جو اسمبلی چیمبر کے باہر جو ہے چاہیے دیکھ لیجیے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا مجھے تو یہ قرآن بہت اچھا لگتا اپنا جام جم سے یہ میرا جام صفات اچھا ہے بشرتے کے اس قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو ذہنی اور قلبی اور روحانی بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ غوروں تک پہنچاؤ سم ملم یہاں میں روحا انہوں نے نہیں اٹھایا کمسل الحمار ان گدھوں کے مانند ہیں یہ میرا جو کتابوں کا بوجھ پھول اٹھائے پھر رہا نکال ماتے فلاتوں بھی لکھ دیجئے آپ انسائکلوپیڈیا برچادی کا پورا رکھ دے گدھے کو کیا فائدہ اس سے مسل اور قومی نذی نے کس زبوں بے آیات اللہ مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹ لایا بے بہت بری ہے اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے یہ جھٹلانا ہے یہ ہمارا قرآن تو جھٹلا رہے ہم اپنے عمل سے ایک سے آپ سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا میں مانتا ہوں آپ نے کبھی پڑھا اس کو آپ سات سمندر کا سفر پار کر کے یہاں ایم بی اے کرنے تشریف لے آئے ہیں امیرکا میں ایم بی اے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے کیا ہے قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر کیا جواب دیں تقریب کر رہے ہیں اپنے عمل سے بے ایسا مسل القوم نذیر اللہ اللہ قوم ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا سے تو نہیں ہے اتنی حقیر سے تو نہیں ہے اب دیکھیے چار آئے یہ یہاں پر بھی چار چار جمع تین کی تقسیم ہے چار آیتیں پوری ہو گئی تھی حضور کی بے سب دو میں ہے ان میں یہ نیوکلس ہے آخرین سب الیکٹرانس ہیں اس کے چاروں طرف یہ ملٹی نیشنل امت ہے ملٹی نیشنل فرم تو آپ کو معلوم ملٹی نیشنل جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل وہ یونی ریشیل ایک نسل کی یونی ریشیل یونی نیشنل یہ multiracial multinational Hindi بھی فارسی بھی ایرانی بھی ترک بھی چینی بھی اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہوں اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے اعلیٰ اعلی دعوت اعلی تربیت جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے وہ ہے قرآن اب آگے چار آیتوں میں اس وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں مسل النزین احمد الطورا کسم علم یحملوحا کا مسل الحمار یحمل اسفارا بے سا مسل القوم النزین کزبو بے آیات اللہ اللہ یحمل القوم القالبی مسل اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی ہم تو اللہ کے چہیتے لاڈ لیں ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونکا ہے جھونک نہیں سکتا جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال دیں اللہ کو بھی چوری کرنی ہے خیانت کرنی ہے ہمارے لیے کرنی ہے اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں جو بھی کچھ ہیں رانی ہیں شرابی ہیں جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں جب تیرے محبوب کی امت میں ہے سیلویشن از گارنٹی شفاف تو ملنی ہی ملنی ہے بہت زیادہ قرضہ ہے تو کسی بزرگ کی نظار پہ گا بھی چڑھا ہے بس کہتے ہیں اور کیا گے یہ ہے وہ سارا معاملہ یہ ہے وہ امانی یہ ہے وہ من گھڑت خیالات یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے جس کی وجہ سے عمل سے مجھے اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے بے وقوف ہوگا جو عمل کرے رشوت نہ لیں نہ کرائے بچوں کو بے وقوف ہے احمد ہے پاگل ہے کوئی لائیو البی انضام تم الم اولیا اللہ بن دونی کہہ دیجیے نبی ہے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو اگر تمہارا واقعی یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے انضام تم زوم کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لیے بڑا زوم ہو گیا اسے انضام تم اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنم الموت ان کنتم صادقین یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مضمون اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی مثال چاہیے یا ہجر چاہیے ولا یا تمنا نہ اب ادم بما قدم قیدی یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی کیوں بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں بھلے انسان اور لانا صحیح بسیرا انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں کیا کیا کمائیاں کی ہیں کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں علیم بالظالمین اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے کل ان سے کہہ دیجیے ان الموت الذي تفرون منه ہو ملاقيكم کو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما دے گی تم بھاگتے رہو اتنا ہی ملاقی ہوں وہ آن کھڑی ہوگی سامنے تم متور دون آئندہ آج مل گئے شہادہ پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی جو تمہارے پیچھے اس کا بھی جو بحثیت نو انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی اور جو تمہارے غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی فل حکم بما تم تعملون پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے یہ دوسرا حصہ ہو گیا چار آیات کا گویا کہ جو کتاب محمد رسول دے کر گئے ہیں ترک تم اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے میرے کندھے پر سے یہ موج اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے اراہل بلب تو اند و نکت بلبتا و دہتا و نفا انا ان کا بلک تر رسالتا و بیت المانتا و کشفت ہومتا گواہیاں لی ہیں اس کے بعد اللہ بشد اللہ بشد پہلا بھی گواہ ہے یہ مان رہے ہیں اور پھر فل یو بل شاہد اللہ ایک سائی آف ریلیف میرے کندھے پر جو بوجھ تھا آسن القی علیہ کا کالم سکیلا کلی آج ہم نے پڑھنی ہے آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا لیکن تمہارے کندھوں پر آ گیا مجھے تو صرف امیدین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا تمہیں پوری نو انسانی تک انجام دینا ہے اس کے لیے یہ ہے دوسرا چار آیات کا اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام تعلیم بالغان کا جو نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے جمعہ کیا ہے اصل میں اب رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یہ جمعہ کیا ہے یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع ہفتے وار اجتماع اسٹڈی سرکل سے اس لیے انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا قربانی تو ہر لہجہ آئے گی ہر آن آئے گی قدم قدم پر آئے گی لہذا اس نظریے کا نصب العین کا اپنے مقصد کا شعور بالکل کانشیس لیول کے اوپر مستحد رہنا چاہیے لہذا اجتماعات اب زہر کی نماز کی بجائے جمعہ وہاں چار فرض یا دو کر دیے دو کی جگہ خطبہ خطبہ کس لیے تعلیم قرآن تعلیم بالغان ہے وہاں کالجز نہیں تھے کتابیں نہیں تھیں پریس نہیں تھے چھاپے خانے نہیں تھے آڈیوز نہیں تھے ویڈیوز نہیں تھے کچھ بھی تو نہیں تھا لیکن ایک نظام ہے ہفتے میں ایک دن ایسا نکال لو اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے یوم سب کی طرح نہیں ہے نہاؤ دھو اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ آؤ مسجد میں چل کر پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بچپن میں سات آٹھ بجے قریب مسجدوں کے اندر ہجوم ہوتے تھے تھے لوگ گاؤں گاؤں سے میں جمعہ ہوتا نہیں تھا اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا اہل حدیث حضرات کا انہوں نے چار آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا تو اب خام پکائے کو جائے گا کوئی آدمی شہر کے اندر پہلے تو یہ تھا کہ جو مسئلے جامع نہ ہو جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کے کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا پائے ان مسئلے کو چھوڑ دیجئے آئیے جمع ہوئیے کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے یتلو والے ہی مایا کہتاب امل حکمت تاکہ یہ پروسیس اب اب ابھی ہو جائے امت کے اندر اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ تین جمعے بھی چھوڑ دو گے بغیر عذر کے لختمن اللہ علیہ قلبی اس شخص سے ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ بور کر دیتا لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری حکمت ختم وہ مقصد ختم نہ وہ مقصد ہے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی جمعہ ہے پھر بھی کھڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کے لیے کھڈر ہی صحیح لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم عمارت تھی بس اب ترجمہ کر لیجیے وقت بہت کم ہے جو اس کا رب ہے وہ میں نے بیان کر دیا یا یوم ذکر اللہ اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز کے لیے تو لبوں اور دو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو کاروبار اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی اصل میں خود پا ہے ظالم خیر تم تعلم یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو فیضا خدیت اس فراط فن بن شروف اللہ یہودیوں کا جو یوم سخت والی وہ سختی نہیں ہے صبح کا زیادہ وقت و مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں کہ کام میں لگے یہی میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کو جمعے کی آدھی چھٹی کرنی ہے تو بعد کی چھٹی کیجیے پہلے کی چھٹی کیجیے بعد میں لوگ لوگوں کو دفتر بلا لیجیے کام کرائیے ان سے قرآن کے مطابق تو وہ ہوگا جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اب تغم فضل اللہ بس اللہ کثیر اللہ تفلحون اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ ویزا راؤ تجارت ربیت کی یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی اس کا تو اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود ان الحا تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے وہ ترقوں کا قائم اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے ایسے ہی جمعے کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے سمجھا انہوں نے نماز تو ہو گئی چلو فرمایا نہیں کل عند اللہ خیر من اللہ تجارہ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی تجارت سے بھی ب اللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین جس پتا کرنے والا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن عظیم و نفا علی ویاتیات حکیم